اللہ اس ملاقات کو میرے اور آپ سب کے لیے مجھے بے اور سعادت بنائے جگہ کی تنگی اور آپ کی تکلیف کا مجھے پورا احساس ہے لیکن میں بے ہوں ایک مقصد کے لیے آپ جو تکلیف برداشت کر رہے ہیں اللہ سے اس کے عزم کی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بہترین عزل ادا کرنا اللہ کا جو حصہ میرے سامنے ہے اور ایک صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی آج ہماری گفتگو کی بنیاد ہے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سدا بہار کی ہیں ان پر بڑھاپا نہیں آئے گا یہ کستوری کی وہ ندیا ہے کہ اسے جب بھی کھولا جائے گا کستوری دماغ کو معطر کرتی ہے یہ دل کی دنیا کو معطر کرتی ہے اس کی بہت ضرورت ہے جو کچھ میں نے آپ کے سامنے کہنا ضروری سمجھا اس کی بہت ضرورت محسوس کرتا ہوں اس لیے کہ نصف صدی گزارنے کے بعد ہماری قومی زندگی ایک آزمائشی مور پر آپ پہنچے ہر کی طرف سے اشارے مل رہے ہیں تعالی کی طرف سے اشارے مل چکے ہیں مل رہے ہیں کہ شک سے دور ہو جاؤ خیر سے قریب ہو جاؤ چالیس سال قوموں کی زندگی میں فیصلہ کن ہوا کرتے ہیں قرآن کریم معاوضہ حسنہ ہے ہدایت کا آسمان ہے روشنی کا مینار ہے اور نجات کا راستہ بتانے والا انسانیت کا آخری سہارا اس کا انداز بیان کہیں کہیں خاص ہے کہیں کہیں عام ہے یعنی کہیں قرآن صرف اپنوں کو مخاطب کرتا ہے متوجہ کرتا ہے اور کہیں اپنوں کو اغیار کو سب کو متوجہ کرتا ہے پوری انسانیت کو متوجہ جو آیت میرے سامنے ہے آج ہم جس پر غور کریں گے یہ پوری انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم تمہارے باطنی بیماریوں کا علاج بن کر آیا ہے شفا الما پس ایک جگہ کہا گیا شفا الما پس یہاں صرف شفا کہا گیا معاف ہوا قرآن کریم کو کہا گیا دوسری جگہ اس کی وضاحت ہو گئی شفا الما پس باطن کی بیماریوں کے لیے اللہ کا تجویز کردہ نسخہ شفا ہے قرآن کریم قرآن کا مخاطب پورا عالم ہے ہر انسان جس طرح سورج کی کرنیں عام ہیں جس طرح چاند کی چاندنی عام ہے جس طرح پانی کی برودت اور ٹھنڈک عام ہے جس طرح پھولوں کی خوشبو عام ہے جس طرح صبح کا سویرا عام ہے اسی طرح قرآن کی ہدایت بھی عام ہے پوری انسانیت کے لیے یہ انفرادی کی صرف قرآن کریم کو حاصل ہے کہ اس کی رہنمائی پورے عالم انسانیت کے لیے اگر آپ کی آنکھیں بھی بات ہو جائے تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیے جسم کا کوئی اور حصہ بیمار ہو جائے کان کی تکلیف ہے ناک کی تکلیف ہے منہ کی تکلیف ہے کام دکھ رہے ہیں ٹمپریچر ہو گیا ہے میرا چھ کام نہیں کر رہا سانس روکتی ہے بی پی اپسٹ ہے اس کے لیے آپ کو اسپیشلسٹ ملیں گے معالج ملیں ان کے پاس جائیے ڈاکٹروں کے پاس جائیے لیکن جب کسی کا دل بیمار ہو جائے باطن بیمار ہو جائے تو پھر قرآن کی طرف آئیے سر پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن کی نظر میں جو دل ہے اس میں کون سا ہے قرآن سے مراد جو دل ہے وہ وہ نہیں ہے جو آپ جانور جمع کرتے ہو اور ان کی جسم سے نکلتا ہے گوشت بیچنے والوں کی دکانوں پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے آپ اسے خریدتے ہیں اور پھول کر کھا جاتے ہیں یہ تو بلڈ سپلائر ہے یا پمپر ہے جو بلڈ کو پمپ کر یا حیوانی دل ہے چوہے کے پاس بھی ہے دلی کے پاس بھی ہے کتے کے پاس بھی ہے شیر کے پاس بھی ہے سب کے پاس قرآن سے جو دل مراد ہے وہ وہ دل نہیں ہے جو ہوم سپلائی کرتا ہے وہ وہ دن ہے جو اللہ کی محبت کا اور اس کے پیار کا گھر ہے مسکن ہے قرآن آیا بھی اسی پر نظر ہوں آیا کل کا ہم نے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہار کے نظر ہے من کا نہ قلب یہ روشنی بھی اسی کو فراہم کرتا ہے جس کا دل زندہ ہو سر یہ ہوا کہ وہ دل ہم کو بیٹھے ہیں الوی علی ہے کہ وہ دل ہم کو ہمارے پاس اب وہی حیوانی دل رہ گیا ہے جو دوسرے حیوانات کے پاس بھی ہے اور اس سوشل سوشل اینیمل کے پاس بھی ہے وہ کل جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں انسانی کا جنرل ہے کوارٹر کا جی ایچ کیو کا وہ کل احساسات کا مجموعہ ہوا وہی احکامات جاری کرتا ہے باقی سارا جسم اس کی اتباع کرتا ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قلب صحت مند ہو تو پورے جسم کا کام مثبت ہوگا صحت مند ہوگا لیکن اگر قلب بیمار ہو تو پورے جسم کے فنکشن اور منفی ہوں ہوگا نے انسان کے مرکز کو اپنا ہدف بنایا شفا شفاق کے صدور بن کے آیا ایک اور جگہ فرمایا علی ایوہ اللہ اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے قرآن کریم کو سارا کلام ہوگا لیکن جس حصے پر کل آ گیا اس کی اہمیت میں اضافہ تو حق تعالی نے پوری اہمیت کے ساتھ اپنے آخری رسول اپنے آخری نمائندہ سے فرمایا انسانیت کو بتا دیجیے جاتم کمب رو پات تمو من ربكم وشفاء لما في الصدور تمہارے رب کی طرف سے معا نصیحت آئی اور وہ نسخہ تمہارے پاس جو تمہارے دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہے تو شفاؤ نما لوگ کہتے ہیں کہ جسمانی بیماریاں بڑھ گئی کوئی مجھ سے تو پوچھے مجھے دل کی بیماریاں اتنی زیادہ نظر آتی ہیں کہ کوئی صحت مند دکھائی ہی نہیں ہاں یہ جو آپ کے بلب روشن ہے جو ٹیوب لائٹس روشن ہے یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے بجلی سے مولانا بجلی گھر سے اللہ کو صحت کے ساتھ رکھے پاور ہاؤس سے آ رہی ہے نا اگر پاور ہاؤس ہی بند ہو جائے تو آپ دعاؤں سے ان کو روشن کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے مانتا ہوں آپ کی دعائیں بہت مؤثر ہیں مجھے پتا ہے لیکن اگر پاور ہاؤس ہی فیل ہو جائے تو آپ کی دعائیں ٹیوب لائٹ کروشن کر دیں گی اس راز کو جاننے والے ایک شخص نے کہا مجھے یہ ڈر ہے مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جیوے سے مجھے جو ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبادت ہے تیرے جینے سے اور پھر یہ بھی کہا کہ دلے بیدار پیدا کر دل بند خادی کا ہے جبتا دل بندے خادی کا ہے جبتا لگ من قلوب کو چلے گئے اہل ب سے واسطہ ہے تو پھر میں کیا کروں آج میرے عزیز نے کھانا کھانے کے بعد میں نے اس سے کہا اور کھاؤ تھوڑا تو کہا جی بس جہاں ہاتھ رکھ لیا میں نے کہا آئندہ یہاں ہاتھ نہ رکھنا کبھی یہ شائستگی کے خلاف ہے انسانیت کے خلاف اور یہ بھی کبھی نہ ہے نا کہ پیٹ بھر گیا ہے پیٹ بھر کر جانور کھایا کرتے ہیں انسان نہیں کھایا اس کا جواب یہ ہے کہ بس الحمد للہ کون کون سی بات آپ کو میں سکھاؤں ہاں ایک دن کا بیمار بیت اللہ کے اطراف گھومتا اور دل والوں کو بیت اللہ آنے سے روکتا تھا دلوں کے سرجن کو بھی اور اس سرجن کی مسیحائی سے شفا یاب اور فیض یاب ہونے والے اہل دل کو بھی وہ بیت اللہ آنے سے روکتا تھا میری بات سب پوچھنے کے سب پوچھیں گے بھائی اس کو لو ڈون دینا یہ میرا مشاہدہ ہے میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں کہ جب میں انڈیا جاتا ہوں ہندوستان جاتا ہوں تو ہمارے اجتماع اور ہماری باتوں کا ہندو بھی احترام کرتے ہیں کوئی آواز نہیں ایسی ان کی طرف سے آتی جس سے ہمارا اجتماع بستر ہو لیکن مسلمان بے تکلف ہو گئے ہیں یہ بھی اسی کی اسی کی ترقی کے آسان ہے صرف اس کے لیے سوچنا ہے سوامی نیتا روکتا تھا دل والوں کو بیت اللہ نہیں آنے دوں گا بیت اللہ صرف وہی آئیں گے جو نہ تو منا اور حدل کا تعظیمی سجدہ کرتے ہوں گے دلوں کے معالج نے اپنے ہلکے سے کہا کوئی بات نہیں ہم کہیں اور نماز پڑھ لیں گے اللہ کی عبادت کر لیں گے خیال ہے یہ اچھا فرمایا اچھا فرمایا ایسے آرام سے نہیں کہہ دیا یہ نہیں سوچا کہنے والا فون ہے بات بات کو سمجھ میں نہیں آتی پب سے معلوم داروں کو مانو بزیریا کے واقعے پر ہو گئے اور پھر ہم تو ویسے بھی بڑے جہری لوگ ہیں نہیں یہ ہم نے دیکھا روکتا ہے تو یہ کون ہوتا ہے ہم نے پڑھیں گے نا نہ تو منا روزہ اور حرم والوں کے لیے تھوڑی اللہ اللہ کے اللہ کے وفادار بندوں کے لیے کیوں نہ وہاں جا کے پڑھیں لیکن نے فرمایا نہیں تو کبھی کبھی قائد کی بات سمجھ میں نہ آنے کے باوجود بھی ماننا پڑتی ہے کسی کو اٹھا امیر کہتے ہیں ہم تو ناراض ہونے کے لیے بڑے جلد باز یہ کچھ ہی نہیں تھی یہ حکمت تھی حکمت تھی بصیرتوں کے قاصل تھی تو بصیرتوں کا سمندر ہے تو قاصل ہے ادھر مکہ کی میونسپلٹی میں یا دار الدوا میں اتحادیوں کا اجتماع ہوا کہ مکہ میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے یہ اتحادی بھی پرانے ہوتے ہیں